دعوة الطعم والصلاة بلقاء محمد محمد المسيح وطوى القبيل والسلام الذي بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیو حاضرین مسجد اس موضوع کے مطابق ہم نے سورہ نون والقلم یعنی سورہ قلم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں اخلاق حسنہ کا مقام و مرتبہ اور اخلاق حسنہ اگر لوگ اپنے اندر مسلمان اپنے اخلاق کو سنوار لیں اچھا اخلاق بنا لیں تو معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے دوسرے لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہی اصل میں آج خطبے کا موضوع ہے اسلام بہت ہی خوبیوں والا دین ہے خیر و برکت والا دین ہے نبی علیہ سلاط اسلام نے اخلاق ہسنا کو دنیا میں اس قدر عام کیا کہ آپ سے پہلے کسی نبی نے کسی پیغمبر نے یا کسی قوم میں اخلاق حسنہ کو اتنا نہ عام کیا گیا نہ اتنا اس پر زور دیا گیا جتنا نبی علیہ سلاۃ اسلام نے اخلاق حسنہ پر زور دیا چنانچہ امام ترمیری رحمت اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو انما بعثتو نما مکارم الاخلاق انما بعثتو نما مکارم الاخلاق اے لوگو اللہ نے ہم کو صرف اس لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے لے مکارم الاخلاق اخلاق تاکہ پوری دنیا کے اندر اخلاق ہنسنا کو ہم عام کر دیں یہ نبی علیہ شراط اسلام نے اپنے دنیا میں آنے کا سب سے عظیم ترین مقصد بیان کیا کہ پورے انسانیت کو اخلاق ہسنا کا سبق دیں اور پورے انسانوں میں اخلاق ہنسنا کو عام کر دیں انسان کے کیریکٹر انسان کے اخلاق اس کے آداب اس کے اطوار اس کے چال چلن اچھے ہو جائیں نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقبوص بنا کر کے بھیجا ہے پھر نبی علیہ شراط اسلام کے متعلق آپ نے خود ایسا اپنے اندر اخلاق ہنسنا پیدا کیا کی حدیث کے اندر آتا ہے صحاب کرام کی ایک جماعت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتے یا اما امی جان ام بی کئی فکار خل کو رسول سلم امی جان ذرا بتائیں کہ نبی علیہ السلام شام کے اخلاق کیسی تھی لوگوں نے آ کر کے نبی علیہ السلام شام کے اخلاق کے متعلق سوال کیا آپ نے ساتھ روایت اما تک القرآن نبی کے اخلاق کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو اما تکر اون القرآن کیا تم لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے لوگوں نے کہا بھلا کیوں نہیں ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کان حلک القرآن اگر نبی کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو سمجھو تیس پارے کے قرآن میں جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے چلتا پھرتا نبی کو قرآن سمجھ لو یہ تھا آپ کا اخلاق یہ آپ کا اعلیٰ درجے کا خلاف تھا کان خل ہو القرآن اگر دیکھنا چاہو کہ اسلام کیا ہے اللہ کی کتاب کیا ہے تو قرآن کھول کر کے پڑھو نہیں بلکہ نبی کے چار چلن نبی کی سیرت اور نبی کے اخلاق کو دیکھ لو شراب قرآن پاک مجسمہ آپ عملی طور پر نظر آ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر بھی اخلاق ہنسنا پیدا ہو جائے آج مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے اندر اخلاق ہنسنا پیدا کریں اور پھر نبی علیہ اسلام نے اخلاق ہنسنا کی ایسی فضیلت بیان کیا ہے اتنا اونچا مقام و مرتبہ بتایا ہے کہ آپ نے ساتھ ہمایا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا ان العبد المؤمن لا يدرق درجت السوام والقوام دے آجات اللہ بے حسن خلق ہی او قواتانا علیہ السلام آنے فرمایا اے لوگو ایک مرد مومن ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے کوئی بہت زیادہ نوافی کا اہتمام نہیں کرتا فرائض کی پابندی کر لیتا ہے لیکن وہ مرد مانی اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے للت کو طرح جاتا سنگرام ساری زندگی ساری زندگی روزہ رکھنے والے قوانے اور ساری زندگی بستر چھوڑ کر کے تحجد پڑھنے والے کے مقام و مرتبے کو ایک مسلمان اپنے صرف اچھے اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے معمولی سی عبادت نبا درد ہے رات بھر تحجد کی نماز پڑھنے والے اور دن بھر وہ نہ رکھنے والوں کا مقام و مرتبہ ایک مسلمان اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے پھر اور ذرا سنو نبی علیہ شراط اسلام نے اخلاق حسنا کی ایسی فضیلت بیان کیا ہے کہ آپ نے ساتھ رمایا اے لوگو سن لو ان حق ان من احب تم الیہ واقربکم منی مجلس یوم القیامہ اخلاقکم حسنا اے لوگو تم کرما پڑھنے والے مسلمانوں یاد رکھنا کہ آپ سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ ان منی احبکم عمر تم لوگوں میں کروا پہنے والوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا میرا امتی سب سے زیادہ امتی سے کرتا ہوں وہ میرا وہ امتی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں جس مسلمان کے اخلاق جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اتنا ہی زیادہ میں اس مومن بندے سے محبت کرتا ہوں اور یہ بھی یاد رکھو جس سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے نبی کے محبوب کو جس انسان سے نبی محبت کر لے کبھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو ناپسند نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نبی کے محبوب بن جانے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے پھر آگے آپ نے ساتھ رمایا قیامت کے دن جب کسی انسان کو جنت میں سب سے زیادہ ہمارے قریب واقع منی جنت میں سب سے زیادہ میرے قریب اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کو جنت میں ٹھکانا دیں گے جس کے اخلاق تم لوگوں میں سب سے اچھے ہوں گے میرے بھائی نبی کا کل نبی کا تقرب نبی کے بھاگوں میں رہنا انسان اتنا اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کا قرب کسی کو نصیب فرما دے اس لیے ہمیں حدیث یاد آئی صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کے خادم تھے ربی یا ربی اللہ تعالیٰ ہو یہ آپ کے بڑے خادم تھے سفر میں حضر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت آپ کی خدمت کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام گھر میں چلے جاتے تھے اپنے میں تشریف لے جائے یہ آپ کا خادم دھوپ اور سردی میں دہلیز دروازے پر بیٹھا رہتا تھا سوتا نہیں تھا کہیں جاتا نہیں تھا کہیں ہٹتا نہیں تھا اسی دروازے پر بیٹھے رہتے تھے صرف اس میں نہ پائے کہ نبی جب نکلیں گے تو نبی کی جوتیاں سیدھی کر کے آپ کے قدموں کے سامنے رکھ دوں گا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تھا پھر نبی علیہ السلام کہیں اگر جانا چاہتے تھے تو کہتے ہیں میں آپ سے پہلے وہاں پہنچ جا تھا کیوں تاکہ نبی کی سواری آئے تو نبی کو آپ سواری سے اتار کر کے آپ کی جوتیاں اٹھاؤں اور لے جا کر کے آپ کے ساتھ جہاں بیٹھتے ہیں کہیں کنارے لگا کے رکھ دوں ساری زندگی نبی پاسان کی خدمت میں گزر گئی تھی گزار رہے تھے یہ صحیح مسلم ہے سے ایک نبی رہے پاسان کے ساتھ سوچا یہ چوبیس گھنٹے ہماری خدمت میں رہتا ہے بیچارہ دھوپ میں گرمی میں سردی میں ہمارے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کے بیوی بچے ہوں گے کھانے پینے کی ضرورت اس کو پڑتی ہوگی تو آپ نے اگر آئے ہمدردی کا ہو تو بتاؤ اگر مکان کی ضرورت ہے تو مکان بنا کے دیا جائے اگر روٹی کا معاملہ ہو تو روٹی کا انتظام کیا جائے اگر کپڑے لچے کی ضرورت ہو تو کپڑے کا انتظام کیا جائے اگر کاروبار کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مدد کھانا چاہتے ہو مانگو اس نے کہا اللہ رسول نے کچھ نہیں چاہیے بہرحال دو تین مرتبہ اللہ رسول نے پوچھا ہر مرتبہ وہ کہتے اللہ رسول کچھ نہیں چاہیے آپ نے بہت اصرار کیا تو ایک دن کہا یا رسول اللہ آپ مجھے مہلت دے دیں ہم سوچ کر کے بتائیں گے کہ ہمیں آپ سے کیا لینا ہے نبی پاپا نے مہلت دے دی اب اللہ رسول سوچ رہے تھے کل بھی آئے گا کل سے مانگ کھولے گا اور کہے گا ہمیں فلاں چیز چاہیے آئے بیٹھے ہیں کچھ نہیں بولے آپ نے سوچا کل بتایا تھا کل بھی نہیں بتایا کافی عرصہ گزر گیا اور وہ سوچ رہے کہ اللہ رسول پوچھیں گے تب میں بتاؤں گا کیا لینا ہے وہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہفتوں گزر گئے ایک دن اللہ کے لیے فرمایا میاں تم نے کہا تھا سوچ کر کے بتاؤں گا ابھی تک تم نے بتایا نہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دوبارہ ہم سے پوچھا ہی نہیں تمہیں بتاؤں کیسے آپ اگر پوچھتے تب میں بتاتا آپ سے رسول فرما اچھا بتا کیا چاہتا ہے تو کیا تیری خواہش ہے بس کہا یا رسول اللہ ایک ہی چیز کی تمنا ہے کیا ہے کا مرافقہ کا فی الجنہ نہ گھر چاہیے نہ تجارت چاہیے نہ کاروبار چاہیے صرف ایک ہی چیز آپ سے طلب کرتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح سے دنیا میں آپ کی خدمت نصیب ہے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی آپ کی خدمت نصیب کر دے اس کے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے اللہ رسول نے فرمایا یہ تم نے ایسی چیز مانگی ہے جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے تم نے وہ چیز مانگی لیکن میرے ہاتھ میں یہ نہیں ہے ہاں تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں اگر تم نے وہ عمل کر لیا تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہمارے ساتھ جنت میں رکھ دیں گے اللہ تم وہ کیا ہے آپ نے فرمایا فارشرتی سجود خوب نوافل کا اہتمام کرو نماز برکت سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ تجھے ہماری صحبت جنت میں نصیب کر دے میرے بھائیوں نبی کی صحبت نبی کی قربت نبی کی معیت اور نبی کا ساتھ آخرت میں مل جائے یہ بہت اعلیٰ مقام ہے آپ نے ساتھ ہمارا سب سے کے قریب جنت ہمارے سب سے قریب ہمارے بھاگو میں ہمارے قریب تم میں سے میرا وہ امت جنت میں چھپانا پائے گا جی سب سے اچھا بنا رکھا ہو اخلاق کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اسی لیے امام ترمیدی احمد بن حمد امام ابو داؤ امام بہتی تمام اہل علم نقل کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اے مسلمانو ما من شیء ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامت من خلق کرے گی قیامت کے دن بیٹیوں اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ترازو قائم کریں گے جس کو عربی میں میزان کہا جاتا ہے اور اسی میزان پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا ہر ساتھی کہتا ہے فاما من سکلت موازینہ فہو فی عیشت الراضیہ واما من خ موازین ہو فوم ہاویہ پھر اللہ تعالیٰ جب انسان کے نیکی اور بدی کو مسلمان کے نیکی اور بدی کو وزن کرنے لگے گا ایک پلڑے میں نیکیاں ہوگی اور دوسرے پلڑے میں برائیاں ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی میزان پر ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیں جب نیکی اور بدی کا وطن اللہ تعالیٰ کرنے لگیں گے تو نہیں پہنچ سکتا ایسا کا ہوگا اللہ رسول نے فرمایا کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا حضرت آشا سن رہی تھی یا رسول اللہ کیا ایسے موقع پر آپ ہمارا ہمیں آپ اپنی بیویوں کا خیال نہیں کریں گے آپ نے فرمایا ایسا مرحلہ ہے کہ ہم بھی تمہارے پرسان حال نہیں بن سکتے نفسی کا کا کا ہوگا اللہ تعالیٰ ہیں پھر جس کی نیکیوں پگڑا بھاری ہو گیا اور برائیوں پگڑا اٹھ گیا تو عیشت یہ جنت میں گیا گیا لیکن اور جس کی نیکیوں کا پگڑا اٹھ ہلکا ہو گیا اور برائیوں کا پگڑا بھاری ہو گیا جہنم ہے اللہ اکبر ایسے مشکل موقع پر جب مسلمانوں کی ہماری اور آپ کی نیکیوں کا برائیوں کا وزن کیا جائے اللہ اکبر انصاف کا تراج قائم کرے اللہ کے نبی رشاد رماتے ہیں مامن شیئن اکتر فی میدان العبد ایک مرد بودن کے نیکیوں کے پگرے میں سر سے وزنی نیکی جو ہوگی سر سے بھاری بھرکم اور اخلاق ہوں گے اچھے اخلاق سے زیادہ وزن دل میں قیامت کے دن اللہ نے نہیں رکھا ہے اس لیے ہمارے بھائیوں ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے نصور اللہ علیہ وسلم سے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ سنن میں اور حضرت امام بہتی رحمت اللہ علیہ شوق ایمان میں نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام شام کی مجلس میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ ہاں بتائیے اکثر

محبوب بن جاتا ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ساتھ رمایا اللہ تعالیٰ متقیر سے بڑی محبت کیا کرتا ہے اور جب کوئی انسان تقوی اللہ کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیتا ہے اچھے اخلاق اس کے ہو جاتے ہیں تو اچھے اخلاق کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے بندوں سے, سے قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے اس انسان محبوب بن جائے کیوں جو انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس کے لیے بڑی بشارت ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالی کائنات کی تمام مخلوقات میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں اس کی محبت کو عام کر دیا کرتے ہیں پھر اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں سب سے زیادہ ہے آپ نے ساتھ ہمارا جہنم میں لے جانے والے آمار بھی دو ہیں نمبر ایک الفاظ والفرج اور کما کارا بے ساتھ ہم آپ نے ساتھ ہمارا سر سے جانا انسان کو جہنم میں لے جانے والا گناہ جو ہے اس کی زبان کی برائی ہوگی انسان اپنے زبان کی حفاظت نہیں کرتا زبان سے گالی چمن خوری گیمت گیمت اور حرام کاریاں پتہ نہیں انسان اپنے زبان کی حفاظت نہیں کرتا اپنے زبان سے پتا نہیں کتنی کتنی نا فرمانیا اللہ تعالیٰ کی کر جاتا ہے اسی لیے آپ نے ساتھ روایا سب سے زیادہ قیامت کے دن حسے کے میدان میں اور بھی جا کر کے اور تانے تحقیق کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا اکثر لوگوں کا جرم زبان کا جرم ہوگا مسلمان اپنے زبان کی حفاظت کرو اگر زبان کی حفاظت نہیں رہی تو روز نماز یہ ساری عبادات رائدہ ہو جاتی ہے اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو دوسرا گناہ آپ نے ساتھ سنایا جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے وہ انسان کی شرمگاہ ہے یعنی اپنی شرمگاہ کا ناجائز استعمال کرتا ہے حرام کاریوں کو تراہا کرتا ہے یہ میرے بھائی اس حدیث کے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والا عمل اور جنت کا مستحق بنا دینے والا جو عمل ہے وہ تقوی اللہ کے ساتھ اس میں خلق ہے اسی لیے نبی علیہ السلام برابر دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرا خلاف سنوار دے اور بد اخلاقی سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اخلاق حسنا نصیب فرمائے اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام العباد الذین اصطفى اما بعد اللہ رب العالمین نے اخلاق حسنا کا جو مقام و مرتبہ اسلام نے رکھا ہے آپ حضرات نے سنا سب سے بڑا اخلاق میرے مسلمان بھائیوں اخلاق کے میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اخلاق میں سب سے بڑا اخلاق سب سے افضل اخلاق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچائیں اپنے ہاتھ اور اپنے زبان کے سر سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھیں اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے کسی مسلمان کو ایدا نہ پہنچائے آپ اپنے ہاتھوں کو قابو رکھیں یہ سب سے بڑا اخلاق ہے آپ اپنے مسلمان اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں ان سے معاملات کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں آپ اپنی زبان اپنے ہاتھ اپنے پیر اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں کسی کو تکلیف نہ دیں ہمیشہ مسلمان اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں یہ بہت بڑا اخلاق ہے اسی لیے نبی علیہ السلام خان ایک مرتبہ راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے سامنے سے اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی کہتے ہیں یاد رسول نے مجھ سے مسافہ ملا سلام کیا اور مسافہ ملایا میں نے کہا یا رسول اللہ حضرت ابھی مانا جاتی مومن آپ کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو عذاب قبر سے عذاب نار سے اور محسن کی پریشانیوں تکلیف سے نجات کن چیزوں کے بنا پر ملے گی آپ نے شاہ فرمایا اگر تمہیں تم مسلمان چاہتے ہو کہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رہو اور حشر سے بھی محفوظ رہو اور جہنم کے آپ سے بھی محفوظ رہو تو اس کے لیے تین چیزیں تمہیں اپنانی پڑے گی نمبر ایک امنی کرے کرے شان امنی کرے کرے شان اپنی زبان کی حفاظت زبان سے اپنی بات چیت اور اپنی گفتگو سے اپنے بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ عذاب قبر سے تم محفوظ رہو اور حشر کی پریشانیوں سے اور جہنم کے آگ سے محفوظ رہو تو آپ نے ساتھ سب سے پہلے تمہیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی اپنے بھائیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ نمبر ایک آپ نے ساتھ ہمارا ولی کا فیتو جتنے فساد کے زمانے میں ادھر ادھر گھومنے کے بجائے جہاں روڈوں پر حرام کاریاں نظر آ رہی ہو ہوٹلوں میں دیکھو تمہاری نگاہیں خود رہتی ہو جہاں ایسے فتنے کا زمانہ ہو ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اگر نجات چاہتے ہو اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھ جاؤ نمبر تین آپ نے ساتھ کمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اباب قبر سے بھی محفوظ رہے اور اباب ناز سے بھی محفوظ رہے اور حسر کی پریشانیوں سے بھی محفوظ رہے تو اسے تیسرا عمل یہ اپنانا پڑے گا کہ آپ نے ساتھ وہ پیارا خطیت اپنے گناہوں کو یاد کر کے یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے خوف و ڈر سے پر بولا کرے اپنے گناہوں پر رو اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو اپنی زبان کی حفاظت کرو گے تب تم کہیں نجات اداب قبر اداب نار سے نجات پاؤ گے اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو وہ آمان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو نجات کا سبب بنا کرتی ہے اسی لیے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام صاحب نے اشارت فرمایا اے لوگو سن لو المسلم من سلم المسلمون من مسلمان بھائی محفوظ رہتے ہو مسلمانوں کو ہی پہنچانے والا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والا مسلمانوں کو ستانے والا وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا المسلم من سر المسلمون من لسان ہی ولد ہی اے مسلمان وہ ہے جو مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھتا ہو مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھو یہی سب سے بڑا اخلاق ہے اس کے بعد کا ایک بہت بڑا درجہ یہ ہے کو فائدہ پہنچاؤ اسی لیے اللہ اکبر اسی لیے نبی علیہ السلام اسلام نے ارشاد صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے بڑا سا بجما ہے اس میں ایک صاحب دورے ہوئے آئے یا رسول اللہ لگا رکھنی آ کر ہمیں بچھو نے ڈنک مار دیا ہے اور اس بچھو کا جو ہے ہمارے پورے بدن میں شرائط کر گیا ہے آج ذرا دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس بچھو کو شہر اور کو دور کر دے نبی علیہ السلام ابھی خاموش تھے اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ میرے یا رسول اللہ ہمیں ایک ایسی دعا یاد ہے ہمیں ایک ایسی دعا یاد ہے کہ اگر کسی پر جائے گا اگر آپ کہیں تو میں تجربہ کرتا ہوں اللہ حکمر رحمت اللہ نے کہا اے لوگوں یہ پوچھنے کی چیز نہیں ہے ہماری عبادت اور مشورے کا معاملہ نہیں ہے اے تم میں سے من استطاع المسلم فلسفان اگر تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے تو فوراً اسے ہے اللہ اکبر مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچانا اور ان کے کام آنا ان کے بند میں حصہ بتانا یہ اخراج ہنسنا کا بہت اونچا مقام ہے اسی لیے سب سے اچھا مسلمان ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہو لوگوں کو نفع دیتا ہو لوگوں کے کام آتا ہو یہ سب سے اچھا مسلمان نہ بنائے ہم تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں بھائیوں کا کام لے اور کو فائدہ پہنچائے لوگوں یاد رکھو مسلمان بھائی کے کام میں ایک گھنٹہ ٹائم لگا دیتا ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے مسلمان اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس سے بڑی بات سنو اور جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے میں لگا رہا معاف کرنے سے زیادہ جو ثواب دیتے ہیں اتنا بڑا اونچا مقام یہ رہی اخلاق حسنا ہے جس دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھے اخلاق والا بنائے اور بد اخلاقی سے اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے اخلاق کیا ہے میرے بھائی اس کے لیے مستقل وقت چاہیے بہرحال اخلاق کہتے ہیں آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ جس طور طریقے سے جس انداز سے اور آپ ملتے ہیں معاملہ کرتے ہیں اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے اگر ملتے ہیں تو اچھا اخلاق برے اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں گالی دیتے ہوئے تو برا اخلاق آپ اپنے بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں اگر اچھا کرتے ہیں تو اچھا اخلاق ہے اور برا معاملہ کرتے ہیں تو برا اخلاق ہے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرو بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول سے سنم دعا مانگتے تھے اللہ انی اعوذ بک من الشکاک والنفاق والسوء الاخلاق اللہ تعالیٰ ہمیں بد اخلاقی سے بچانا ہمیں بد اخلاقی کی برائی سے بچا لینا کیوں آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگوں وہاں دیکھو شہد بہت بہتر چیز ہے شہد بہت ہی میٹھی چیز ہے اور بہت ہی اس کے اندر نارے فائدہ رکھتا ہے لیکن آپ نے فرمایا اگر شہد میں سرکہ ڈال دو سرکہ سمجھتے ہیں آپ لوگ بہت ہی کھٹا آپ فرمایا اگر شہد میں اتنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اراد عالم ہمیں موحد بنا متبع سنت بنا جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے الہار عالمین ہم سب کو اخلاق حسنا بنا دے الہار عالمین ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کو امامان نصیب فرما اور امامان اور دنیا کے تمام مسلمان ممالک کو اللہ تعالیٰ امن و امان عطا کر اور ہر جگہ کے مسلمان بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے الہار عالمین شیخ زاد شیخ مکتوب اور دیگر اندر جو حکام ہے امارات جو ہیں اللہ تعالیٰ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی نیکیوں کو قبول فرما اور ان کے گناہوں سے درگزر فرما ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نوروں سے بھر دے اور الحال عالمین خاطر اشار کا شیخ سلطان بن محمد القاسمی حضرت اللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو وہی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جس میں امت کی مسلمان کی اور اسلام کی خیر ہو